تم فرماؤ کے دل سے خرچ کرو اناگوار سے تم سے ہرگز قبول نہ ہوگا بے شک تم بے حکم لوگ ہو